پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال و اولاد نے غافل بنا دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے پھر اسے اپنی آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا